ومن كفر فإن الله الله الله غني وقال رسول صلى عليه وآله وسلم من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه كما قال صلی اللہ علیہ دینی بھائی حج کے مہینے شروع ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ الحج و شروع معلومات حج کے معلوم مہینے ہیں اور حج کے مہینے شوال ذوالقیدہ اور ذوالحجہ کی دس تاریخ کو حج کے یہ مہینے اور ایام کہے جاتے ہیں حج یہ حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کی یادگار ہے ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے جو خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو اللہ رب العالمین نے ان سے اعلان کروایا کہ آپ حج کا اعلان کر دیں ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے حج کا اعلان کیا اور پوری دنیا میں جو بھی لوگ موجود تھے ان کی کانوں تک اللہ رب العالمین نے اس پیغام کو پہنچایا حج اسلام کا پانچواں اہم رکن ہے اللہ رب العالمین نے بھی اس کی رکنیت کو قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ اللہ علمناس حج البیت من استطاع علیہ سبیلا کہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں پر جو بیت اللہ کی زیارت کی استطاعت رکھتے ہیں ان پر حج کو فرض کر دیا ہے واجب کر دیا ہے اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے سب سے پہلی بنیاد یہ ہے اس بات کا اقرار اور گواہی دینا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے اور اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں نمبر دو نماز قائم کرنا نمبر تین زکوٰۃ دینا اور نمبر چار رمضان کے روزے رکھنا اور پانچواں جو رکن ہے بیت اللہ کا حج کرنا جس کو اللہ رب العالمین اس سے نوازے حج بہت ہی اہم عبادت ہے جس آدمی کے اوپر حج فرض ہو جائے اس کو فوراً حج کرنا چاہیے اس کے اندر تاخیر کرنا یہ صحیح نہیں ہے جیسے نماز فرض ہو ہوگئی نماز آپ کو پڑھنا ہے زکوٰۃ فرض ہوگی آپ کو زکوٰۃ دینا ہے رمضان کے روزے آپ پر فرض ہو گئے رمضان کے روزے رکھنا ہے اس میں تاخیر کرنا یہ صحیح نہیں ہے جیسے اور باتوں کے اندر صحیح نہیں ہے ایسے ہی حج کے اندر بھی یہ صحیح نہیں ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اے لوگوں اللہ نے تم پر حج لکھ دیا تم حج کرو قبل اس کے کہ تمہارے سامنے کوئی مجبوری آ جائے کوئی رکاوٹ آ جائے اس رکاوٹ آنے سے پہلے تم حج کر لو تو حج میرے بھائیوں یہ بہت ہی اہم عبادت ہے اور جس آدمی کے اوپر حج فرض ہو جائے اس کو فوراً حج کرنا چاہیے حج کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ عبدالاضطی بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنروں کو خط لکھا کہ میں چاہتا یہ ہوں کہ مسلمانوں کے اندر میں یہ تحقیق کروں کہ کن کن لوگوں کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے اور اگر وہ حج نہ کر رہے ہوں تو ایسے لوگوں پر میں ٹیکس لگا دوں وہ مسلمان نہیں ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں اس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس آدمی پر اللہ نے حج فرد کر دیا اور وہ حج نہیں کرتا ہے تو چاہے یہودی بن کر کے مرے یا نصرانی بن کر کے مرے یعنی حج کرنا اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے تو حج بھی اسلام کا بہت ہی اہم پانچواں رکن ہے اور اس کی فرضیت اور رکنیت قرآن و حدیث اور اجماع امت سے چیز ثابت ہے جیسا کہ میں نے بیان کیا تو حج میرے بھائی بہت ہی اہم عبادت ہے حج اللہ رب العالمین نے زندگی میں ایک بار فرض کیا ہے ایک آدمی کے اوپر زندگی میں ایک بار حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد سمایا کہ لوگوں اللہ رب العالمین نے تم پر حج لکھ دیا ہے تو ایک صحابی کھڑے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہر سال حج کرنا ہے تمہارے بھی خاموش رہے تین بار تو انہوں نے ایسا کہا نبی نے کہا کہ اگر میں کہہ دوں کہ ہاں تو ہر سال حج فرض ہو جائے گا اور تم اس کی طاقت نہیں رکھو گے لہذا عمر میں زندگی میں ایک بار انسان کے اوپر حج فرض ہے اور یہ بھی جس کو اللہ رب العامین استطاعت سے نوازا ہوں اور اللہ رب العامین کی یعنی دین اسلام کی خوبیوں میں سے آسانیوں میں سے بہت آسانی ہے حج ہر بندے پر فرض نہیں ہے حج کی کچھ شرطیں ہیں حج کی کچھ شرطیں ہیں ہر مسلمان پر حج فرض نہیں ہے حج کی شرطوں میں سے مسلمان ہونا عقل اور بالغ ہونا یہ تو عام بنیادی شرطیں ہیں اس کی شرطوں میں سے دو اہم شرط یہ بھی ہے کہ انسان کے پاس جسمانی اور مالی استطاعت ہو جسمانی اور مالی استطاعت ہو یہ بھی ضروری ہے اگر انسان کے پاس جسمانی استطاعت ہے لیکن مالی نہیں ہے اس کے پاس سفر خرچ نہیں ہے مال نہیں ہے تو اسے آدمی کے اوپر حج فرض نہیں ہے یا اس طریقے سے آدمی کے اوپر مال تو ہے آدمی کے پاس لیکن جسمانی استطاعت نہیں ہے وہ بیمار رہتا ہے بستر پر ہے فالص زدہ ہے یا اس طریقے سے دائمی مریض ہے اب ایسے آدمی کے پاس مالی سطاعت تو ہے لیکن جسمانی سطاعت نہیں ہے تو ایسا آدمی کسی اور کو اپنی طرف سے حج کرا سکتا ہے بشرطے کی جس آدمی جو آدمی اس کی طرف سے حج کرنے والا ہو اس نے زندگی میں پہلے اپنا حج کر لیا ہو تو اپنی طرف سے کسی دوسرے کو حج کرا سکتا ہے تو حج کے لیے مال کا ہونا اور اس طریقے سے جسمانی استطاعت کا ہونا یہ دو بنیادی شرطیں ہیں اسی طریقے سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ راستے کا پرامن ہونا اگر راستہ خطرناک ہے انسان کی جان کو خطرہ ہے تو ایسی صورت میں آدمی کے اوپر حج فرض نہیں ہے اور اب تو الحمدللہ راستہ پر امن ہے آج سے پہلے یعنی سعودی حکومت سے پہلے صورتحال یہ تھی کہ لوگ جب حج کرنے کے لیے آتے تھے تو سر پر کفن باندھ کر کے آتے تھے اور اس طریقے سے لوگوں کی جان بھی لے لی جاتی تھی لوگوں کا مال بھی لوٹ لیا جاتا تھا اور انسان یہ سوچ کر کے آتا تھا کہ اب ہمیں واپس نہیں جانا لیکن الحمدللہ اس مملکت سعودی عرب کی حکومت نے اس طریقے سے پرامن بنا دیا ہے کہ پورے نہ صرف حج کے دوران بلکہ آپ کو پوری مملکت سعودی عرب کے اندر یہ چیز نظر آتی ہے کہ انسان کی جان اس کا مال اس کی عزت و آبرو آپ کو ہمیشہ یہاں پر محفوظ نظر آئے گی تو الحمدللہ راستہ تو پرامن ہے اور ایک بات یہ بھی ہے کہ مملکت کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے کسی رکاوٹ کا نہ ہونا یہ بھی حج کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے جیسے یہاں کی گورنمنٹ نے تفریح کا نظام بنایا ہے یہ تفریح کا نظام میرے بھائیوں غلط نہیں ہے یہ تفریح کا نظام حاجیوں کی آسانی کے لیے ان کے فائدے کے لیے ہے ہمارے فائدے کے لیے پہلے جب حج کی تفریح کا نظام نہیں تھا اور انتظامات اس طریقے سے نہیں ہو پاتے تھے اندازہ نہیں ہو پاتا تھا کتنے لوگ آئیں گے تو کتنی جانے جاتی تھی اجتحام ہوتا تھا پانی کے لیے لڑائی ہوتی ہے کھانے کی لڑائی ہوتی ہے راستے چلنے کی لڑائی سونے کے لیے ہر طرح کے لیے لڑائی جھگڑا ہوا کرتا تھا اس لیے اسلام کے اندر ایک مسلمان کی جان کی اہمیت کھانے کعبہ سے حج سے زیادہ ہے اور اللہ کے سلو حدیث ہے کہ پوری دنیا تباہ ہو جائے اللہ ابراہمین کو گوارا ہے لیکن ایک مسلمان کا خون بہے اللہ ابراہمین کو گوارا نہیں ہے اس لیے مسلمان کی جان کی اہمیت ہے اسی اہمیت کے پیش نظر تفریح کا قانون بنایا گیا ہے تفریح کا نظام لایا گیا ہے تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو لوگ آسانی سے حج کر سکیں جتنا انتظام کر سکتے ہیں اتنے لوگوں کو وہ اجازت دیتے ہیں تاکہ ان کے لیے حج کے اندر کوئی رکاوٹ نہ ہو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو جب پریشانیاں آتی ہیں تو پریشانیوں کی صورت میں انسان قانون بناتا ہے آپ کے پاس مال ہے آپ ہر طرح کا کوئی بزنس نہیں کر سکتے ہیں آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے پرمٹ لینا ہے تب جا کر کے آپ بزنس کر سکتے ہیں یہ نہیں کہ آپ کے پاس مال ہے آپ کے جو تجارت کرنا چاہوں گا میں جہاں چاہوں گا جیسے چاہوں گا کروں گا ایسا نہیں ہوتا ہے یہ نظام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ ہر انسان کی جان اس کا مال اس کی عزت اس کے حقوق محفوظ رہیں اس لیے تشریح کا نظام بنایا گیا ہے آپ نے اگر کسی کو اپنے گھر بلایا ہے دو تین آدمی کو آپ نے دعوت دی ہے اگر سو آدمی چلے جائیں گے آپ کا کیا حال ہوگا آپ کیا ان لوگوں کو کھلا سکتے نہیں کر سکتے ان کا انتظام اس لیے کہ آپ نے دو تین ہی لوگوں کا انتظام کیا ہے تو گورنمنٹ اسی کے لحاظ سے تصریح نکالتی ہے کہ بیس لاکھ حاجیوں کی سطح ہے ہمارے پاس کہ ہم ان کے لیے انتظام کر سکتے ہیں ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی کھانے پینے کی اور دیگر چیزوں میں اس لیے تصریح کا نظام لایا گیا اور اللہ رب العالمین نے جو حاکم وقت ہے ان کی اطاعت کرنے کا بھی حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ لوگوں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو نبی اور رسول کی اطاعت کرو اور جو تم میں صاحب امر ہیں جو خلیفہ اور حاکم وقت ہے ان کی اطاعت کرو یہ اللہ رب العامن کا فرمان ہے تو وہ امر کے اندر حاکم وقت بھی داخل ہے جہاں علماء داخل ہیں وہیں حاکم وقت بھی داخل ہے لہذا اگر انسان کے حفاظت کے لیے اور اس کے مال کی حفاظت کے لیے جان کی حفاظت کے لیے اگر کوئی قانون بنایا جاتا ہے تو یہ قانون شریعت کے خلاف نہیں ہوتا شروع شروع میں جب گاڑیاں آئیں تو گاڑیوں کے آنے کے بعد جو یہ سگنل ہے اس کا نظام نہیں تھا بڑے ایکسیڈنٹ ہوتے تھے بڑے لوگوں کی جانیں دائیں جاتی تھی ایکسیڈنٹ کے لیے روکنے کے لیے روک تھام کے لیے یہ جو ہے سارے قانون لائے گئے کہ جو اس کے لیے سگنل کا انتظام کیا گیا اس کے لیے ٹریفک رول بنایا گیا اس کے لیے پرمیشن لینا گاڑی کے لیے ساری چیزیں لائی گئی کیوں اس لیے تاکہ ایک انسان کی جان محفوظ رہے تو یہ سا اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ایک مسلمان کی جان کی حفاظت کرنا یہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے اور لوگوں کی بھی ذمہ داریاں بنتی ہیں لہذا اس لیے اس طرح کا قانون لایا گیا اور یہ تصریح کا نظام میرے بھائیوں ابھی چند سالوں سے پہلے تصریح کا نظام نہیں تھا لیکن اس کے باوجود بھی لوگ حج نہیں کرتے تھے میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں بیس پچیس سال سعودی عرب کے اندر ہے دس دس ہزار ان کی پچیس ہزار تنخواہ ہے لیکن ابھی تک انہوں نے حج نہیں کیا ابھی تک حج انہوں نے حج نہیں کیا پہلے حج کرنے میں کچھ پیسہ نہیں لگتا تھا دو تین سوریال پانچ سوریال میں آدمی کا حج ہو جاتا تھا لیکن اس کے باوجود بھی آدمی حج نہیں کرتا تھا یہاں سے اپنے ملک جاتا تھا دسیوں ہزار کا گفٹ لے کر کے جاتا تھا لوگوں کے لیے اور مختلف بہانے بناتا بیٹی کی شادی ہے بہن کی شادی ہے فلاں کی شادی گھر نہیں ہے اور اس کے باوجود بھی جاتا ہزاروں ریال کے گفٹ لے کر کے جاتا لیکن پانچ سے ایک ہزار ریال حج کرنے کے لیے نہیں دے سکتا تھا تو میرے بھائیوں یہ جو یہ جو ہے حقیقت میں اس اہم رکن سے دوری ہے یہ اس رکن کی اہمیت کو نہ سمجھنا ہے اس لیے انسان حج کی طرف زیادہ توجہ نہیں دیتا ہے جبکہ حج کو اللہ رب العالمین نے فرض کر دیا جس آدمی پر فرض ہو گیا اس آدمی کو حج کرنا ضروری ہو جاتا ہے اس کے لیے تاخیر کرنا جائز نہیں ہے اور یہ بھی ضروری ہے کہ اگر آپ کے ماں باپ نے حج نہیں کیا ہے تو آپ حج نہیں کر سکتے یہ بھی جو ہمارے یہاں کنسپٹ ہے یا ہمارے یہاں جو ذہن اور سوچ ہے لوگوں کا کہ ہمارے ماں باپ نے حج نہیں کیا میں کیسے حج کر لوں یہ سب سوچ صحیح نہیں ہے اگر اب آپ کے ماں باپ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو کیا آپ نماز نہیں پڑھیں گے آپ کے ماں باپ داڑھی نہیں رکھتے تو کیا آپ داڑھی نہیں رکھیں گے آپ کے ماں باپ روزہ نہیں رکھتے تو کیا آپ روزہ نہیں رکھیں گے اللہ رب العالمی نے آپ پر فرض کیا ہے آپ ملک سعودی عرب آئے ہیں آپ کے پاس پیسہ آپ کے پاس مال ہے اس ہے سے آپ پر حج فرض ہو گیا آپ کو اللہ توفیق دے ماں باپ کا حج کرائیے الحمد للہ اچھی بات ہے لیکن یہ نہیں ضروری ہے کہ پہلے ان کو حج کرائیے اس کے بعد میں آپ حج کریں یا کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے یہ بھی ایک طرح کا المیہ ہے یہ بدعت و خرافات اس طریقے سے ہمارے یہاں تصوف زدہ یہ لوگ ہیں کہ وہ اپنے پیر سے اجازت لیتے ہیں اگر ان کا پیر اجازت دے گا تبھی عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے ان کا پیر اجازت دے گا تبھی حج کرنے کے لیے جائیں گے اس طرح کی صورتحال ہے میرے بھائیوں اللہ اور العالمین کا حکم ہے کہ حج کرو لیکن وہ حج نہیں کریں گے جب تک کہ ان کا پیر ان کی اجازت نہیں دے گا اللہ نے ان کو مال دیا عمرہ کرنے کی سطحت ہے لیکن وہ عمرہ کرنے نہیں جائیں گے جب تک کہ اپنے پیر سے نہیں پوچھ لیں گے کہ جب تک میرا پیر مجھے اجازت نہیں دے گا آپ نے گویا کہ اپنے پیر کو رب بنا لیا ہے اللہ کو آپ رب نہیں مانتے نبی کو اپنا نبی نہیں مانتے اللہ کے سلوک حدیث ہے اللہ کا فرمان ہے کہ تم پر حج فرض ہو گیا تم حج جا کر کے حج کرو لیکن اس کے باوجود بھی جب تک اجازت ان کو نہیں ملتی اپنے پیر کی طرف سے وہ لوگ حج کرنے کے لیے نہیں جاتے کیا پیر کا مقام زیادہ اونچا ہے یا اللہ اس کے رسول کا مقام زیادہ اونچا ہے اور اللہ اس کے رسول کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو ماں باپ کا مقام ہے ماں باپ سے نہیں پوچھتے اپنے پیر سے جن پر لوگوں نے بیعت کر رکھا ہے ناجائز طریقے سے حرام طریقے سے ان سے جا کر کے لوگ اپن جو ایجاد لیتے یہ بھی شریعت کے اندر ایک طرح کا یہ نہیں یہ انتہائی غلط بات ہے جو آج ہمارے معاشرے کے اندر آئے تو میرے بھائیو تشریح کا جو نظام ہے یہ صرف اس لیے ہے تاکہ لوگوں کی آسانی کے ساتھ حج ہو جائے تشریح کا نظام آنے کے بعد اگر کسی آدمی کے پاس استطاعت نہیں ہے تو اس آدمی کے اوپر حج فرض نہیں ہے اس آدمی کے اوپر حج فرض نہیں ہوگا تفریح کے نظام میں مان لیجیے ساڑھے تین ہزار چھ ہزار یاد لگتے ہیں اگر آدمی کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے تو گویا کہ اس پر حج فرض نہیں ہے اللہ تعالیٰ اسے سوال نہیں کرے گا کیونکہ جو نظام ہے اس نظام کی پابندی کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے یہ ضروری ہمارے لیے تاکہ آسانی سے ساتھ انسان کا حج ہو سکے تو یہ جو تفریح کا نظام میرے بھائی ہو یہ حاجیوں کے فائدے کے لیے ہمارے فائدے کے لیے یہ نہ سمجھے کہ گورنمنٹ کی طرف سے رکاوٹ ہوتی ہے یہ رکاوٹ نہیں ہے بلکہ ہمارے اور آپ کے انسان کی جان کی تحفظ کے لیے اس طرح کے قانون بنایا جاتا ہے اس پر اعتراض کرنا یہ سراسر جہالت کی بات ہوتی ہے اور جب انسان کی اپنی بات آتی ہے تو اس کے لیے سب نہیں سوچتا ہے لیکن جب حکومت کی بات آتی ہے انسان انتظار کرتا ہے کہ دیکھو بھائی حج کرنے کی پابندی لگا دی گئی ہے پانچ سال کے اندر انسان حج کر سکتا ہے اگر کھول دیا جائے تو کروڑوں لوگ آ جائیں گے حج کرنے کے لیے لڑائیاں ہوں گی قتال ہو جائے گا لوگوں کی جانیں محفوظ نہیں رہیں گی دنیا ہنسے گی کہہ کہ مسلمانوں کا حال ہے کہ اللہ کی بات کرنے کے لیے آتے ہیں اور وہ لوگ آپس میں لڑتے ہیں جھگڑا کرتے ہیں ایک دوسرے کو قتل کرتے ایک دوسرے کو مارتے اور پیٹتے ہیں اس لیے میرے بھائیو ساری چیزیں جو بنائی جاتی ہیں اسلام کی حفاظت کے لیے اسلام کی بدنامی کو بچانے کے لیے اور خود انسان اور حاجی کی جان کی حفاظت کے لیے یہ سارے رول بنائے جاتے ہیں لہذا اس رول کی حفاظت کرنا اس کے اوپر عمل کرنا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے ابھی تصریح آنے کے بعد پہلے تشریح کا نظام نہیں تھا تو لوگ نہیں جاتے تھے حج کرنے کے لیے تب لوگ نہیں جاتے تھے رکاوٹ نہیں تھی کوئی گورنمنٹ کی طرف سے تب لوگ نہیں جاتے تب نہیں کہا کرتے تھے لیکن جب حاجیوں کا وقت زیادہ آنے لگا زیادہ حاجی آنے لگے یہ نظام بنا دیا گیا اب اعتراض کیا جاتا ہے کہ گورنمنٹ نے تفریح کا قانون لگا دیا تو تفریح کا قانون میرے بھائیوں یہ ہمارے اور آپ کے فائدے کے لیے ہے یہ اسلام کے خلاف نہیں ہے اسلام باقاعدہ ایک انسان کی جان کی حفاظت کی تعلیم دیتا ہے اور اس میں انسان کی جان کی حفاظت ہے اس لیے گورنمنٹ نے اس طرح کا قانون بنایا ہے تو یہ اسلام کی یا حج کی شرطوں میں سے ایک اہم شرط یہ بھی ہے کہ راستے کا پرامن ہونا گورنمنٹ کی طرف سے کسی کا نہ ہونا یعنی رکاوٹ کا نہ ہونا مالی استطاعت کا ہونا اور اس طریقے جسمانی استطاعت کا ہونا یہ تمام چیزیں حج کی شرطوں میں سے ہے حج میرے بھائی بہت اہم عبادت ہے بڑی فضیلت ہے حدیث کے اندر بیان کی گئی اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو آدمی بیت اللہ حج کرنے کے لیے آتا ہے وہ فسق و فجور سے لایانی باتوں سے وہ دور رہتا ہے تو گناہوں سے اسی پاک کو صاف ہو کر کے لوٹتا ہے گویا کہ اس کی ماں نے آج اسے جنم دیا اس طریقے سے ایک دوسری حدیث کی طرح فرماتے ہیں کہ الحج المبرور لئی صلاح الجنا ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک کے درمیان گناہوں کا کفارہ ہوتے ہیں اور حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہوتا ہے ایک حدیث نبی سے پوچھا گیا سب سے بہتر عمل کون سا ہے ماں نبی نے فرمایا اللہ اس کے رسول پر ایمان لانا پھر پوچھا اس کے بعد کون سا ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا پھر پوچھا گیا کیا ہے ماں نبی نے فرمایا کہ حج مبرور مقبول حج تیسرے نمبر پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بخاری حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ہمارے نبی نے حج کو قرار دیا کہ تیسرا جو سب سے بہتر عمل ہے وہ اللہ کے وہ جو حج کرنا ہے اس طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم پر جہاد نہیں ہے خواتین کے اوپر تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ تم پر جہاد ہے لیکن وہ جہاد جس کے اندر قتال نہیں اور وہ حج ہے لہذا حج میرے بھائی ایک طرح کا جہاد بھی ہے انسان اس کے اندر پریشانیوں کو برداشت کرتا ہے تکلیفوں کو اٹھاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض کیا ہے تاکہ ہمارے گناہوں کو اللہ معاف کرے اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے یہ حج کی فرضیت حادیث اور قرآن کے اندر بیان کی گئی اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حج کرنے کی توفیق نہ فرمائے اللہ رب العالمین ہمارے حج کو قبول فرمائے جو حج پر جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی توفیق دے ان کے حج کو قبول فرمائے ان کے لیے سفر کو آسان کرے اور اس طریقے سے ان کے حج کو اللہ العالمین جنت میں داخلے کا ذریعہ اور سبب امیر رب العالمین بارک اللہ علیہ ورقم فرقان عظیم ویاکم بلا تو ذکر حکیم ان تعالیٰ جواد الکریم ملکم برف الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات اللہ وسلم علیہ وعلى وعلى آلہ صحابہ ومن اما بعد صحاب الام صلیم تسلیمہ اللہ وس محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولا ذكر الله اكبر الله يعلم ما تصنعون